سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تو ایک باوقار قد والی عورت کھڑی ہوئی گویا کہ وہ قبیلہ موزر سے تھی کہنے لگی اے اللہ کے نبی ہم تو اپنے ماں باپ اپنے بیٹوں امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا میرا خیال ہے کہ اس نے شوہروں کا ذکر بھی کیا ان پر بوجھ ہیں تو ہمارے لیے ان کے مالوں میں سے کیا حلال ہے آپ نے فرمایا تر چیزیں کھاؤ اور ہدیہ بھی دو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رتب یعنی تر سے مراد روٹی ترکاری اور تازہ کھجور ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا سوری نے بھی یونو سے ایسے ہی روایت کی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1686